مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا گنچ گلچ چٹ کے پھول مہکے شاخ گل پر ملک چمکے گلچ چٹکے شاخ گل پر مرغ چہکے جھوم جاؤ تم بھی کے آمد ارب عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر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 ابر رحمت چھا گیا ہے کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے ابر رحمت چھا گیا ہے کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے باب رحمت آج باغ ہے آمد مدا عرب ارب ہے مر ابا بولو مر ابا مر ابا جھوم کر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 قصر کسرا کانپتا ہے خشک ساوا ہو گیا ہے کس کسرا کانپتا ہے خشک ساوا ہو گیا ہے ہر طرف سے یہ صدا ہے آم دشا کے عرب ہے مر ابا بولو مر ابا مر جھوم کر بولو مر ابا مر جھوم کر مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا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 مبارک پہلے کشتیاں ہو گیا بخش کا ساما ہو مبارک پہلے کشتیاں ہو گیا بخش کا ساما آ گئی صبح بہارا ہو گیا گھر گھر چراغا مر ابا بولو مر ابا مر ابا جھوم کر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 جشن میلاد دن ہے نور کی چادر تنی ہے جشن میلا دن ہے نور کی چادر تنی ہے روشنی کی روشنی ہے ہر طرف یہ دھوم مچی ہے مر ابا بولو مر ابا مر ابا جھوم کر مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر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 آمنا بی بی کے گھر پر آ گیا نبیوں کا افسر آمنا بی بی کے گھر پر آ گیا نبیوں کا افسر جھک گیا ہے کپر کا سر پڑ گئی ہے دھوم گھر گھر مر ابا بولو مر ابا مر ابا جھوم کر بولو مر ابا مر ابا جھوم کر مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا سب کہو اے ماگے گئے سونا بات اللہ علیہ کا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم ڈھونڈ کر بولو مر ابا مر ابا جھوم کر بولو مر ابا اسلام جانے عالم السلام مانے عالم السلام جانے عالم السلام مانے عالم السلام جانے عالم السلام مانے عالم شاہدی سلطان عالم اللہ علیہ کا مرحبا بولو مر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 کے تم نا خدا ہو خلق کے مشکل ہو نوح کے نا خدا ہو خلق کے مشکل ہو نوح کے تم نا خدا ہو خلق کے مشکل ہو سب کے تم حاجت روا ہو صلوات اللہ علیہ بولو مر ابا مرحبا جھوم کر بولو مر ابا مر ابا جھوم کر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 بولو مرحبا ہوں پھنسا اب تارو غم میں گر گیا رنجو علم میں ہوں پھنسا اب تارو غم میں گر گیا رنجو علم میں دیر کیا گئے اب کرم میں سوالا اللہ علیہ کا مر ابا بولو مر ابا مر ابا مر ابا بولو مر ابا مر ابا جھوم کر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 کفر کو تم نے مٹایا خاک میں اس کو ملایا کفر کو تم نے مٹایا خاک میں اس کو ملایا کفر کو تم نے مٹایا خاک میں اس کو ملایا دین کا ڈنکا بجایا صلوات اللہ علیہ کا مر ابا بولو مر ابا مر ابا جھوم کر بولو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 دل میں اپنا رنگ جما دو پردائے غفلت اٹھا دو دل میں اپنا رنگ جما دو پردائے غفلت اٹھا دو دل میں اپنا رنگ جما دو پردائے غفلت اٹھا دو وقت خوابی دا جگا دو علیہ کا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر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 جان نکلے اس طرح پر آپ کا در ہو میرا سر جان نکلے اس طرح پر آپ کا در ہو میرا سر سامنے انور علیہ کا مرحبا بولو مر مرحبا مر جھوم کر بولو مر مرحبا مر جھوم کر بولو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 ایشی اے روزے محسر ہے دفتر اے روز محشر ہے سے دفتر صدقہ کرم کر سونا باپ علیہ کا مرحبا بولو مر ابا مر ابا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر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 مر ابا میں تم بخشوانا اپنے دامن میں چھپانا حشر میں تم بخشوانا اپنے دامن میں چھپانا ہر مصیبت برے بچانا سوالا تو باہی علیہ کا مر ابا بولو مر ابا مر ابا بولو مر ابا مر ابا مرحبا مرحبا جھوم کر مرحبا اے شہنشاہ شاہ ہے یہاں جو اہل سنت اے شاہ رسالت ہے یہاں جو اہل سنت تا آپت سب پر ہو رحمت سوالا لا اللہ علیہ کا مر ابا بولو مر ابا مر ابا جھوم کر بولو مر ابا مر ابا جھوم کر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 اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور چشم و دل کر دو منور سونا با تلوائی علیہ کا مرحبا بولو مرحبا مر ابا مرحبا بولو مر مرحبا مر ابا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا ابا جھوم کر بولو مرحبا ابا ابا جھوم کر بولو مرحبا ابا ابا جھوم کر بولو مرحبا ابا ابا جھوم کر بولو مرحبا ابا ابا جھوم کر بولو مرحبا ابا ابا جھوم کر مرحبا مرحبا جھوم کر